السلام علیکم خواتین حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا لیکچر نمبر چودہ لے کر مجاہد عشائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر تک ہم نے لائبلٹیز سائڈ کی جو ہے وہ ذکر کیا تھا اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس اور کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے ان کی ڈسکلوجر اور پریزنٹیشن ریکوائرمنٹس کی تفصیل پیش کی تھی آج سے ہم ایسٹ سائٹس سائٹ جو ہے بیلنس شیٹ کی اس پہ غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آئی اے ایس یعنی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس اور کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے ڈسکلوجر اور پرزنٹیشن آف ایسٹس کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا ہے تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا آج ہم disclosure of the assets side in the balance sheet اس پہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور یہ پرزنٹیشن اور ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے ہوگی اور کمپنیز آرڈیننس کے ہم نے اس سے پہلے انہی ایسٹس اسی ایسٹ سائڈ کے بارے میں جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پہلے بھی ان کو ڈسکس کیا تھا اس وقت یہ بتانا ضروری ہوگا کہ آج کے موضوع میں جو ہم آئی ایس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ کون کون سے آئی اے ایس ہیں تو ان کی لسٹ جو ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ آئی اے ایس ون جو کہ دونوں سائڈ بیلنس شیٹ کی یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ہر کمپوننٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو اپلائی کرتی ہے وہ ہے I A S one presentation of financial statements آج جس موضوع کے بارے میں ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں وہ فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے یعنی پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے حوالے سے ہے جس کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہے اور وہ آئی اے سکسٹین ہے بہت سارا پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ چونکہ فائنینس کروایا جاتا ہے یعنی بینک سے کروایا فائنینسنگ ہوتی ہے اس کی لیسنگ کمپنیز سے ہوتی ہے اس لیے آئی ایس ٹوینٹی تھری جو کہ بوروئنگ کاسٹ بابت ہے اس میں بھی ذکر اس چیز کا آتا ہے کہ وہ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ جو ہم فائنینس کرواتے ہیں اور اس پہ جو فائنینشیل کاسٹ آتی ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ ہونا ہے تو لہذا آئی اے ٹوینٹی تھری بھی بحوالہ پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے ہمیں پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے بعد آئی اے تھرٹی سکس ہے جو کہ امپیئرمنٹ آف ایسٹس کے بارے میں ہے اب یہ پرٹیکولر اسٹینڈرڈ جو ہے یہ ہمارے اس کورس کے سلیبس میں شامل نہیں ہے لیکن اس کا حوالہ جو ہے وہ بہرحال دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹس جو ہیں وہ فیئر ویلو پہ ڈسکلوز ہونا چاہیے اگر وہ فیئر ویلو جو ہے وہ کاسٹ سے کم ہو جاتی ہے پھر ان ایسٹس کی ویلو کے اندر کمی واقع ہوئی اس کا مطلب امپیئرمنٹ ہوئی لہذا یہ اسٹینڈرڈ جو ہے گو سلیبس میں نہیں ہے لیکن اگر پڑھ لیا جائے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد I A S thirty eight ہے جس کا ذکر ہم پہلے بھی کیا ہے ہم نے انٹینجیبل ایسٹس کے بارے میں تو یہ تمام وہ آئی ایس ہیں جن کا ذکر اور جن کا حوالہ آج کے موضوع کی مناسبت سے ہے اور جن کا پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے آج کی گفتگو ہم فکسڈ ایسٹس سے شروع کریں گے اور فکسڈ ایسٹس کی پریزنٹیشن اور ڈسکلوجر کے بارے میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ ایگزامپلس ایکچوئل ڈیٹا کے کچھ ایگزامپلس ہیں ان کو لے کے ہم چلیں گے اور پھر ان سے ڈسکلوجر کی ریلیونس ظاہر کریں گے ایک کمپنی ہے اور اس کے بارے میں فکسڈ ایسٹس اس کے فکسڈ ایسٹس کے بارے میں ہمارے پاس مندرجہ ذیل انفارمیشن ہے فرسٹ آف جولائی کو جو بیلنس فکسڈ ایسٹس کے تھے وہ کچھ ایسے تھے کہ فری ہولڈ ایسٹس تھے جو کہ کاسٹ پہ شو ہو رہے ہیں اس میں لینڈ شامل ہے فری ہولڈ لینڈ آپ کو یاد ہے وہ ایسی لینڈ ہے جو کہ کلئی طور پہ کمپنی کے نام آپ کے نام ہے یعنی وہ لیس پہ نہیں لی گئی ہوئی بلکہ آپ اس کو ہر طریقے سے اس کو اون کرتے ہیں اور اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے کسی کو اس کا در اصل مالک کوئی نہیں ہے آپ ہی ہیں لیس ہولڈ لینڈ وہ لینڈ ہوتی ہے جہاں پہ کہ آپ کو اس زمین کا استعمال ایک خاص مدت کے لیے ہوتا ہے اس کا ذکر فی الوقت ہم نہیں کر رہے فی الوقت ہم صرف فری ہولڈ ایسٹس کی بات کر رہے ہیں اور فری ہولڈ لینڈ کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کے نام پر ہے اور کلئی طور پہ آپ کے استعمال میں ہے اور آپ کی ملکیت ہے سو فری ہولڈ لینڈ ہے دو کروڑ بیس لاکھ اٹھاسی ہزار روپے کی twenty two million eighty eight thousand اس میں بلڈنگ ہے seventy five million three hundred and twenty eight thousand کی یعنی سات کروڑ ترپن لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کی پلانٹ اینڈ مشینری ہے ہمارے پاس جو کہ five hundred and eighty eight million fifty thousand کا ہے یعنی اٹھاون کروڑ اسی لاکھ پچاس ہزار روپے کا ٹولز اینڈ اکوپمنٹ ہیں جو کہ six point two eight seven million کے ہیں یعنی باسٹھ لاکھ ستاسی ہزار روپے کے فرنیچر اینڈ فکسچر چون لاکھ انچاس ہزار آفس اکوپمنٹ ایک کروڑ اٹھاون لاکھ پچاس ہزار اور وہیکلس دو کروڑ اسی لاکھ باسٹھ ہزار روپے کی تو یہ تمام فری ہولڈ ایسٹس ہیں اب ہم لیس ہولڈ ایسٹس کی طرف آتے ہیں یہ بھی کاسٹ پہ شو کیے گئے ہیں ان میں پلانٹ اینڈ مشینری ہے جس کا ویلو چار کروڑ پانچ سو انہتر ہزار ہے یعنی forty million five hundred and sixty nine thousand یہ پلانٹ اینڈ مشینری جو ہے اس کو ہم نے کسی لیسنگ کمپنی سے لیس پہ لیا ہوا ہے ویکلس ہمارے پاس کوئی لیس پہ نہیں ہے یہ تو تمام ہمارے پاس فکسڈ ایسٹس تھے اب ان فکسڈ ایسٹس پہ جو آج تک یعنی فرسٹ آف جولائی تک جو ایکوملیٹڈ ڈپریسن ہے جو ٹوٹل ڈپریسن ان پہ چارج ہو چکی ہے وہ کچھ ایسے ہیں کہ freehold land freehold land پہ کبھی کوئی ڈپریسن نہیں ہوتا لہذا اس پہ کوئی ڈپریسن نہیں ہے building on freehold land اس پہ پانچ کروڑ چوبیس لاکھ پچانوے ہزار کی ڈپریسن ہے پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ اس پہ چونتیس کروڑ انچاس لاکھ تینتیس ہزار روپے کی ڈپریسن ہے tools and equipment five point six one three million depreciation ہے چھپن لاکھ تیرہ ہزار روپے کی فرنیچر اینڈ فکسچر اس پہ ڈپریسن ہے چھیالیس لاکھ اسی ہزار روپے کی four million six hundred and eighty thousand office equipment اس پہ ڈپریسن ہے ایک کروڑ ستائیس لاکھ چالیس ہزار روپے کی twelve million seven hundred and forty thousand اور فائنلی ویکلز جن کے اوپر بائیس million seven hundred and ninety thousand کی ڈپریسن ہے یہ ایک ڈپریسن فری ہولڈ ایسٹس پہ ہے لیس ہولڈ ایسٹس پہ جو ڈپریسن ہے وہ پلانٹ مشینری تھے صرف لیس ہولڈ ایسٹس اور ان پہ جو ڈپریسن ہے وہ انتالیس لاکھ اڑتالیس ہزار روپے کی ہے تو یہ ڈپریسن تھی ان تمام ایسٹس کے اوپر جو ہمارے پاس موجود تھے اس کے علاوہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرسٹ آف جولائی کو یعنی پہلی جولائی کو کیپٹل ورک ان پروگرس جو تھا it amounted to rupees five hundred thousand including and under construction building further cost of two hundred thousand rupees was incurred during the year after which the building was capitalised capital work in progress یاد رہے کہ وہ ایسٹس ہیں جو ابھی انسٹال ہو رہے ہیں بلڈ ہو رہے ہیں کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں ابھی ان کی کنسٹرکشن اریکشن انسٹالیشن مکمل نہیں ہوئی اور چونکہ وہ مکمل نہیں ہوئی اس لیے ان کو کیپٹل ورک ان پروگرس اس وقت تک کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے جب وہ مکمل ہو جائیں گے تو اس کو کیپٹل ورک ان پروگرس کی مد سے نکال کر کے آپ ریلیونٹ فکسڈ ایسٹس کی حد میں مد میں ڈال دیتے ہیں تو پہلی جولائی کو جو پوزیشن تھی کیپٹل ورک ان پروگرس کی وہ یہ تھی کہ پانچ لاکھ روپے کا کیپٹل ورک ان پروگرس تھا جو کہ کوئی ایک آدھ کمرے دو کمرے جو ہے وہ بلڈنگ میں ایکسٹینشن آپ کی جو آفس بلڈنگ تھی یا جو فیکٹری کی بلڈنگ تھی اس میں ایکسٹینشن ہو رہی تھی اس انڈر کنسٹرکشن ایریا کے اوپر سال کے دوران مزید دو لاکھ روپے خرچ کیے گئے اس کے علاوہ other assets purchase during the year included plant and machinery worth one million seventy thousand office equipment worth fifty five thousand in leased vehicle with five hundred and eighty thousand سال کے دوران مزید ایسٹس جو پرچیز کیے گئے خریدے گئے ان میں پلانٹ مشینری تھی جس کی قیمت دس لاکھ ستر ہزار روپے تھی آفس اکوپمنٹ تھا پچپن ہزار روپے کا اور گاڑیاں وہیکلز لیز کیے گئے کسی لیزنگ کمپنی سے پانچ لاکھ اسی ہزار روپے کے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے ہمیں بتایا گیا یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ assets disposed of during the year included a company owned vehicle having a cost of rupees one million and accumulated depreciation of rupees four hundred and eighty eight thousand ہم نے سال کے دوران ایک گاڑی بیچی جس کی قیمت کاسٹ جو تھی وہ دس لاکھ روپیہ تھی اور جس پہ ڈپریسن جو ہے ڈیٹ آف سیل تک جو ڈپریسن تھی وہ چار لاکھ اٹھاسی ہزار روپے چارج ہو چکی تھی the car was sold to an employee of the company under the terms of employment at book value یہ گاڑی جو ہے یہ کسی کمپنی کے امپلائی کو بیچی گئی اس کے ساتھ جو آپ نے ٹرمز جن ٹرمز پہ اس کو امپلائی کیا ہوا تھا ان کے مطابق بک ویلو پہ تو یہ انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہے مزید ایکٹیویٹی فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے سال کے دوران جو ہوئی اس میں the company got its land and building revalued in the last year that resulted in revaluation surplus of in respect of land one million and in and in case of building one million company نے پچھلے سال جو لینڈ اور بلڈنگ تھی اس کو ری کرایا اور اس ری کے ریزلٹ میں ایک سرپلس سامنے آیا جو کہ زمین کے حوالے سے پندرہ لاکھ روپے کا تھا اور بلڈنگ کے حوالے سے دس لاکھ روپے کا تھا this surplus is included in the balance of cost as on first of July اور یہ سرپلس جو ہے یہ شامل ہے قیمت کے اندر جو کہ پہلی جولائی کو شو ہو رہی ہے balance of revaluation surplus on first of July was land rupees one point five million and building rupees nine hundred and fifty thousand surplus revaluation surplus میں جو باقی اماؤنٹ رہ گیا تھا وہ لینڈ کے حوالے سے پندرہ لاکھ روپیہ تھا اور بلڈنگ کے حوالے سے ساڑھے نو لاکھ روپیہ ریویلویشن کے نتیجے میں ڈپریسن جو چارج ہو رہی تھی کس چیز پہ لینڈ پہ تو ڈپریسن چارج نہیں ہوتی لامحالہ یہ ڈپریسیشن جو ہے یہ بلڈنگ پہ ہی چارج ہوئی اور یہ جو اضافی چارج تھا ریویلویشن کی وجہ سے وہ سینتالیس ہزار پانچ سو روپیہ تھا during the year lease term of a machine costing six million rupees and having accumulated depreciation of two point nine two eight million on first of July was completed and the machine transferred to the company owned assets سال کے دوران ایک مشین جس کو ہم نے ساٹھ لاکھ روپے پہ لیس پہ خریدا تھا اور جس پہ کہ فرسٹ جولائی تک ٹوٹل ڈپریسن جو ہے وہ انتیس لاکھ اٹھائیس ہزار روپیہ تھی اس کا لیس پیریڈ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ مشین جو ہے یہ لیسٹ ایسٹس میں سے ٹرانسفر ہو کے کمپنی اونڈ ایسٹس میں یعنی فری ہولڈ ایسٹس کے اندر اس کا ٹرانسفر ہو گیا لیس پیریڈ ختم ہو گیا لیس پہ جو بقایا جات دینے تھے وہ آپ دے چکے اور یہ اب آپ کی کلئی طور پہ ملکیت ہو گئی جب کلئی طور پہ ملکیت ہوئی تو یہ ضروری ہے کہ اس کو لیسٹ ایسٹس کی مد میں سے نکال کے ہم اون ایسٹس یا فری ہولڈ ایسٹس جن کو ہم نے کہا اس مد میں لے جائیں کمپنی جو ریٹس آف ڈپریسن اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے اور یہ بھی ہے کہ جی یہ ڈپریسن جو ہے یہ ریٹن ڈاؤن ویلو پہ چارج ہوتی ہے کاسٹ پہ نہیں ہوتی ریٹس کچھ ایسے ہیں بلڈنگ فری ہولڈ لینڈ پہ جو ہے وہ پانچ فیصد پلانٹ اینڈ مشینری دس فیصد ٹولز اینڈ اکوپمنٹ بیس فیصد فرنیچر اینڈ فکسچر بیس فیصد آفس اکوپمنٹ اور ویکلز پہ بھی بیس بیس پرسینٹ یہ ریٹس آف ڈپریسن ہے company charges full years depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year in which the asset is disposed of company کی یہ پالیسی ہے ڈپریسن کے حوالے سے کہ جس سال میں ایسٹ خریدا جاتا ہے اس سال پورے سال کی ڈپریسن چارج کی جاتی ہے اور جس سال میں ایسٹ بیچا جاتا ہے اس سال میں کوئی ڈپریسن چارج نہیں کی جاتی land building machinery and tools are all utilised in production زمین بلڈنگ مشینری ٹولز یہ تمام پروڈکشن فیسلٹیز کے لیے ہیں یا پروڈکشن کے لیے ہیں half of furniture fixture office equipment and vehicles are used for administration and balance for marketing and sales furniture fixture office equipment اور گاڑیوں کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سے آدھا جو ویلو ہے آدھے ویلو کی تقریباً یہ تمام چیزیں وہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور باقی جو ہے وہ مارکیٹنگ اور سیلز ڈپارٹمنٹ کے لیے اب یہ تمام قوائف جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں ایسٹس کے حوالے سے ایک کمپنی کے اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان تمام قوائف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے disclosure of this information in the financial statements اس تمام معلومات کو کسی ایک انداز سے کسی ایک طریقے سے جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر ڈسکلوز کرنا ہے پرزینٹ کرنا ہے تین مختلف ہیڈنگس جن کو ہم فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے لائن آئٹمس بھی کہتے ہیں بیلنس شیٹ میں شو کیے جائیں گے نمبر ایک property plant and equipment number دو کیپٹل ورک ان پروگرس اور نمبر تین سرپلس آن ریویلویشن ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دی جائیں گی اور اس کے علاوہ جو پالیسیز ہیں ان کے بارے میں بھی ایک نوٹ یا تفصیل ان پالیسیز کی جو ہے وہ دی جائے گی یہ ریکوائرمنٹ ہے اور ہم اس ریکوائرمنٹ کے نظر کو نظر انداز نہیں کر سکتے پالیسی کے حوالے سے بھی اور جو ہمارے فکسڈ ایسٹس کے مختلف ہیڈ ہیں یا فکسڈ ایسٹ سے ریلیٹڈ ہیڈ ہیں ان کی تفصیل بھی ہمیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں بیان کرنی لازم فکسڈ کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ڈپریسن یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کا حصہ ہے اب اس میں ہم کیا لکھتے ہیں کچھ اس طریقے سے تحریر ہوتی ہے کہ operating fixed assets except freehold land are stated at cost less accumulated depreciation اب ہم یاد کریں جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ freehold land revalue ہوئی ہے فری ہولڈ لینڈ پہ جو بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے وہ بھی ری ویلو ہوئی ہے لہذا جو اب اسٹیٹمنٹ ہم یہاں پہ دے رہے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریٹنگ فکسڈ ایسٹس تمام آپریٹنگ فکسڈ ایسٹس علاوہ freehold land cost minus یا لیس ایکٹڈ ڈپریسن کے شو کیے گئے ہیں کہا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں مزید اس بارے میں ہم تفصیل کچھ یوں دیتے ہیں freehold land and buildings have been revalued by an independent value and are stated at revalued amount اب ہم وہ جو freehold land and building اس کی ریویلویشن کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ری ویلو ہوئے کس نے کیے ایک انڈیپینڈنٹ ویلوئر نے اور ان کو اسٹیٹ کیا جا رہا ہے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر ری ویلوڈ اماؤنٹ پہ جو ری ویلوڈ اماؤنٹ اس انڈیپینڈنٹ ویلوئر نے ہمیں دیا cost in relation to certain operating assets comprises historical cost and cost of borrowing during construction period in respect of loans taken for specific assets اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایک اسٹیٹمنٹ ہم نے دے دیا freehold land and building کے بارے میں کہ وہ کس ویلو پہ اسٹیٹ کی گئی ہے اب ہم باقی وہ تمام ایسٹ جن کو کہ کاسٹ پہ شو کیا گیا ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جی کاسٹ جو ہے اس کے اندر جو قیمت خرید تھی اور قیمت خرید کے علاوہ جتنا عرصہ وہ ایسٹ کنسٹرکٹ نہیں ہوئے یا وہ اریکٹ اینڈ انسٹال نہیں ہو سکے اور وہ بوروئنگز سے یعنی کہیں سے کسی بینک کے سے لون لے کر کے فائنینس کیے گئے تھے اس کے اوپر جتنا مارک اپ ہم نے دیا وہ تمام مارک اپ اس وقت تک کہ جب تک وہ پروڈکشن میں نہیں آ گئے یوزج میں نہیں آ گئے اس وقت تک جتنا مارک اپ تھا اس کو بھی کاسٹ میں قیمت خرید میں شامل کیا گیا ہے تو یہ ہم کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ کاسٹ کا ہماری فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے اندر کیا مطلب اس کے بعد ہم ڈپریسن کی طرف آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ depreciation on all operating fixed assets is charge to profit and loss account on the written down value so as to write off the depreciable amount of assets over the useful life full years depreciation charged on additions during the year and no depreciation is charged for assets disposed of during the year اب یہ نوٹ جو ہے ڈپریسن کے حوالے سے کہ وہ تمام fixed assets operating fixed assets جن پہ ڈپریسیشن چارج کیا جا رہا ہے وہ depreciation profit and loss account میں چارج کیا جاتا ہے اور وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے بحوالہ ریٹن ڈاؤن ویلو کے کیونکہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس ایسٹ کی جو کاسٹ ہے اس کو اس کی کارآمد زندگی پہ رائٹ آف کیا جائے یا چارج آف کیا جائے ہم اسی حوالے سے ڈپریسن کے حوالے سے یہ بات بھی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں شو کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ سال جس میں کہ ایک ایسٹ خریدا گیا اس سال میں پورے سال کی ڈپریسیشن چارج ہوتی ہے اور جس سال میں ایسٹ بیچا جاتا ہے اس سال کوئی ڈپریسن چارج نہیں کی جاتی یہ بھی پالیسی کا اکاؤنٹنگ پالیسی کا کمپنی کی پالیسی کا ایک حصہ ہے اور اسے بھی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں لکھنا لازم ہے اب ظاہر ہے کہ فکسڈ ایسٹس کی مینٹیننس اور ریپیئرز بھی ہوتی ہیں اب اس حوالے سے بھی نوٹ دینا پڑتا ہے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں کہ maintenance and repairs are charge to income یا income statement as and when they are incurred major renewals and improvements are capitalised and the assets so replaced if any are retired gains and losses on disposal of fixed assets are taken to the profit and loss account یعنی مینٹیننس اور ریپیئر جو ہے وہ ہم انکم کے اگینسٹ چارج کرتے ہیں کہاں پہ کرتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں جیسے ہی وہ کیے جاتے ہیں ان پہ خرچہ ہوتا ہے اگر رینیول یا امپروومنٹ کچھ میجر قسم کی ہے اس کو کیپٹلائز کیا جاتا ہے اب میجر ریپیئر کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ نے ایک ججمنٹ کرنی ہے ایک کمپنی نے پالیسی اس کے بارے میں جو ہے وہ وضع کرنی ہے کہ جی میجر ریپلیسمنٹس یا میجر رینیولز یا میجر امپروومنٹس جو ہیں وہ کیا ہوں گی تو جیسے میں نے کسی گزشتہ لیکچر میں یہ کہا تھا کہ اگر ساری بلڈنگ کی سفیدی ہوتی تو وہ میجر امپروومنٹ نہیں ہے لیکن اگر چار کمرے ایڈ کیے جاتے ہیں تو وہ امپروومنٹ ہے اور وہ کیپٹلائز ہوں گے فرنیچر اگر آپ ریپلیس کر دیتے ہیں تو وہ نیا فرنیچر جو آ رہا ہے وہ بھی کیپٹلائز ہوگا اگر چار کرسیاں آپ مزید خریدیں گے تو وہ بھی کیپٹلائز ہوں گی اگر کرسیوں کی ٹانگوں کی مرمت کرائیں گے ہم تو وہ مرمت جو ہے وہ کیپٹلائز نہیں ہوگی بلکہ وہ چارج ہو جائے گی انکم کے against profit and loss account میں اگر ہم سال کے دوران ایسٹس بیچیں گے تو ان پہ اگر کوئی گین ہو رہی ہے یا لاس ہو رہی ہے تو وہ گین یا لاس جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں شو کی جائے گی تو یہ باتیں تمام ہم نے فکسڈ ایسٹس یا فکسڈ ایسٹس کے ایک حصے کے بارے میں ہم نے کی اب ہم کیپٹل ورک ان پروگرس کے بارے میں بات کرتے capital work in progress stated at cost یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں کیپٹل ورک ان پروگرس کو ایکسپلین کرتے ہوئے اس کو اس کے بارے میں دیتے assets acquired under finance lease اور depreciated over the useful life of the asset اب ان ایسٹس کا ذکر آیا جو ہم نے لیس پہ فائنانس لیس کے تحت ہم نے لیے ہوئے ہیں یا خریدے ہوئے ہیں ان کی ڈپریسن کی بات ہو رہی ہے کہ they are depreciated over the useful life of the asset on diminishing balance method depreciation of leased asset is charged to profit and loss account یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو ایسٹس لیس فائنانس کیے جاتے ہیں ان پہ ڈپریسن کمپنی چارج کرتی ہے ان کی نوعیت بھی تقریباً وہی ہے جو کہ آپ ان ایسٹس کی ہوتی ہے جو بینک سے لون لے کے جن کو خریدا جاتا ہے کوئی فرق نہیں صرف یہ ہے کہ جو بینک سے لون لے کر ایسٹس خریدے جاتے ہیں ان کو کوئی اسپیشل ہیڈ میں نہیں رکھنا ہوتا جو فائنانس لیس کے تحت ایسٹس خریدے جاتے ہیں ان کو اسپیشل ہیڈ کے تحت ایک مد میں اسپیشل مد جس کو assets acquired under finance lease کہا جاتا ہے یا ایسٹس انڈر لیز فائنانس کہا جاتا ہے اس ہیڈ میں شو کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس وقت لیسنگ کمپنی سے ایسٹ لیز کرواتے ہیں تو وہ جوائنٹ نام پہ رجسٹر کیا جاتا ہے وہ لیسنگ کمپنی کے نام پہ بھی ہوتا ہے اور آپ کے نام پہ بھی ہوتا ہے اس وقت تک کہ جب تک آپ اس کی ٹوٹل لیس کاسٹ جو ہے وہ لیسنگ کمپنی کو پے نہیں کرتے تھے بینک سے اگر آپ لون لیتے ہیں کسی ایسٹ کو خریدنے کے لیے تو وہاں پہ جنرلی مارٹگیج کا رواج ہے کہ جی اس ایسٹ پہ بینک کا چارج ہے فائنینس لیسٹ کے اندر ایسٹ جو ہے وہ دونوں کمپنی اور لیسنگ کمپنی دونوں کے نام پہ رجسٹر ہوتا ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے ڈپریسن کے حوالے سے جو فائنینس لیسٹ کے ایسٹس ہیں یا اون ایسٹس ہیں ان دونوں کے چارج کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں اس leased in the case of owned assets جو کاسٹ ہے آپ کی اس میں چارج کیے جاتے ہیں اور in the case of leased asset finance leased assets وہ جو لیس کاسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر چارج کیے جاتے ہیں اور دونوں ڈپریسیشن جو ہیں وہ پروفٹ اینڈ لاس میں ہی جاتے ہیں so to recap at this stage سب سے پہلے یہ کہ جی پالیسیز فکسڈ ایسٹس کی کیا ہے ڈپریسن کی کیا ہے ڈسپوزل کی کیا ہے اس کے بعد segregation between owned and leased assets یہ چیز ذہن میں رکھنے کی تیسری بات کہ جی کیپٹل ورک ان پروگرس کس اسٹیج پہ فکسڈ ایسٹس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے جب اس کو استعمال میں لے آئے اس وقت آپ ٹرانسفر کریں گے فکسڈ ایسٹس کے اندر ورنہ وہ علیحدہ شو ہوگا as capital work in progress پھر لیسٹ ایسٹس کے حوالے سے کہ کب ان کی ٹرانسفر لیسٹ ایسٹ کی مد سے اون ایسٹس کی مد میں کرنی ہے وہ اس وقت ہونا ہے کہ جب آپ نے لیس کی تمام رقم جو ہے وہ ادا کر دی ہے اور لیس ٹرم جو ہے وہ ختم ہو گیا پھر ڈپریسن اور اس کی ایلوکیشن یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جی کچھ کی اپنے یہ جو کمپنی ہے جس کا ہم اگزامپل کر رہے ہیں کہ جی کچھ ایسٹس جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے استعمال میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مارکیٹنگ ان سیلز کے ڈپارٹمنٹ کے استعمال میں ہیں اور کچھ ایسٹس جو ہیں وہ تو پروڈکشن سے ان کا براہ راست یا انڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ہے تو جو ڈپریسیشن ان ایسٹس پہ کیلکولیٹ کی گئی ہے جو کہ دو مختلف ڈویژنز یا دو مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس جن کی فنکشننگ مختلف ہے ان کے زیر استعمال ہوں تو پھر ڈپریسیشن جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے اس کی پریزنٹیشن بھی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے کاسٹ میں شامل کی جائے تو یہ چیز بھی ہمیں یہ الوکیشن جو ہے یہ بھی ہمیں کرنا ہے سو so, ایک طرف پروڈکشن کاسٹ ہے دوسری طرف ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے اور تیسری طرف مارکیٹنگ اینڈ سیل اور پھر فائنلی ڈسپوزل آف ویکل وہ جو گاڑی بیچی تھی کمپنی نے سال کے دوران اس کا بھی ہمیں کچھ کرنا ہے نوٹ ہم نے دے دیا کہ جی ایک جنرل پالیسی جو تھی وہ ہم نے دے دی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ میں کہ جی جس سال میں گاڑی یا ایسٹ جو ہے وہ خریدا جاتا ہے اس سال پورے کی ڈپریسن چارج ہوتی ہے اور جس سال میں بیچا جاتا ہے اس سال میں نہیں ہوتی اور یہ بھی کہا ہم نے کہ جی اگر ڈسپوزل کے اوپر کوئی گین یا لاس ہو تو وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں جاتا ہے اب ہمارے سامنے ایک یہ فکسڈ ایسٹ شیڈیول جو کہ پچھلے سال کے اکاؤنٹس میں بھی تھا کیونکہ ہر سال فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا یہ ایک اہم حصہ ہے کہ آپ کو تفصیل فکسڈ ایسٹس کے بارے میں ان کی کاسٹ کے بارے میں اس کاسٹ میں اگر سال کے دوران کوئی اضافہ ہوا ڈپریسیشن سال کے شروع میں کیا تھی سال کے دوران کیا تھی اس ڈپریسیشن میں موومنٹ سال کے دوران کیا تھی مثال کے طور پہ کہ جی اگر ایسٹ بیچا گیا تو اس میں سے ڈپریسیشن جو ہے وہ اس کی چارج کی گئی اس کو نکالا جائے گا جو سال کے شروع تک اس پہ چارج ہوئی تھی وہ نکال دی جائے گی کیونکہ وہ ایسٹ بھی نہیں ہے اب ہمارے پاس اس لیے اس کی ڈپریسن بھی نہیں ہمارے پاس ہونی چاہیے اور پھر سال کے دوران جو ہم نے ایسٹ پہ جو ہمارے پاس موجود تھے پورے سال موجود تھے یا سال کے دوران خریدے گئے ان کے اوپر جو سال کی ڈپریسیشن ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کاسٹ کی پہلے کالمز آئیں گی اور کاسٹ میں جو سال کے شروع میں جو کاسٹ ہے سب سے پہلی کالم اس کی ہے اس کے بعد سال کے دوران جو ایڈیشن اور ڈیلیشن فکسڈ ایسٹس ہوا ہے وہ کاسٹ اس کی وہ یہاں پہ ایڈ یا سبٹریکٹ کی جائے گی اور ریزلٹنٹ جو ہے کہ جی تیس جون کو یعنی سال کے آخری دن جو ہمارے پاس ایسٹس تھے ان کی کاسٹ جو ہے وہ یہ تھی وہ ورک آؤٹ کی جاتی ہے تو یہ حصہ جو ہے یہ کاسٹ سے ریلیٹڈ ہے اس کے بعد ہم ڈپریسن کے کالمس کی طرف آتے ہیں اور ایکومولیٹڈ ڈپریسن جو پہلی جولائی تک سال کے شروع پہلے دن تک جو چارج کی تھی یعنی پچھلے سال تک جو ٹوٹل چارج کی گئی تھی جب سے وہ ایسٹس ہمارے پاس ہیں تب سے لے کر کے پچھلے سال کے آخری دن تک جو ڈپریسن تھی اس کا ویلو لکھیں گے جو نیکسٹ کالم ہوگا اس میں وہ ڈپریسن ان ایسٹس کے اوپر جو کہ ڈلیٹ کر دیے گئے یعنی سال میں بیچ دیے گئے ان کی ڈپریسن جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور پھر تیسرے کالم میں جو ہے وہ جو تمام ایسٹس ہمارے پاس سال کے دوران تھے ان کے اوپر جو ڈپریسن چارج کی جائے گی وہ کیلکولیٹ کر کے لکھی جاتی ہے اور پھر ان تینوں کالمس کا ٹوٹل ہے نیٹ ٹوٹل جو ہے وہ تیس جون سال کے آخری دن ٹوٹل ڈپریسن ہوگا اب سال کے آخری دن جو کاسٹ تھی اور سال کے آخری دن جو ڈپریسن تھی اس ڈپریسن کو ہم کاسٹ میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ریٹن ڈاؤن ویلو آ جائے گا یا بک ویلو آ جائے گا ایسٹس کا جو کہ ہمارے پاس اس سال کے آخری دن تھے شیڈیول کو فری ہولڈ ایسٹس اور asset subject to leasehold میں سپلٹ کرتے ہیں کیونکہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ دکھایا جاتا ہے جتنی سال کے دوران ڈپریسن کیلکولیٹ ہوئی اس کی پھر ایلوکیشن ہے ایلوکیشن کس حساب سے ہے وہ جو ڈپارٹمنٹس تھے کہ جی ایک پروڈکشن سے ریلیٹڈ جو ڈپریسیشن ہے جو تمام ایسٹس پروڈکشن کے استعمال میں تھے اس کی تفصیل ہمیں بتائی گئی تھی اس حوالے سے اب ہم جو ٹوٹل ڈپریسیشن آئے ہمارے پاس اس میں سے ان ایسٹس کے اوپر جو کہ پروڈکشن کے استعمال میں تھے ان کی ڈپریسن کاسٹ آف سیلس کو چارج کریں گے یا کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کو کریں گے اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے زیر استعمال جو ایسٹس تھے ان کی ڈپریسن ایلوکیٹ کی جاتی ہے اور پھر مارکیٹنگ ان سیلس یہ چیز یا یہ ایلوکیشن جو ہے یہ آپ کو فکسڈ ایسٹ شیڈیول پہ شو کرنا ہے جو کہ انٹیگرل پارٹ ہے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کا اب revaluation of assets revaluation of land and building freehold land and building was carried out in the year such and such یہ لکھیں گے ہم resulting in surplus of rupees one million five hundred thousand and rupees one million respectively یعنی revaluation freehold land اور بلڈنگ کی ہوئی فری ہولڈ لینڈ پہ جو سرپلس آیا وہ پندرہ لاکھ روپے کا تھا اور جو فری ہولڈ بلڈنگ ہے اس پہ سرپلس آیا دس لاکھ روپے کا the revaluation was carried out by independent valuers on the basis of market value in case of land and discounted current replacement cost in case of building اب یہ چیز جو ہے یہ ذرا پھر سے سمجھ یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں تک تو صحیح ہے بات کہ جی ریویلویشن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ویلوئرز نے کی لیکن اب ہم یہاں پہ بیسس بتا رہے ہیں کہ کس بیسس پہ اس نے یہ ریویلویشن کی انڈیپینڈنٹ ویلوئر نے اور ہم زمین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مارکیٹ کا جو مارکیٹ ویلو جو تھا اس کے حساب سے اس نے اس کا ویلو ڈٹرمن کیا لیکن جہاں تک بلڈنگ کا تعلق ہے اس کے لیے جو اس نے میتھڈ استعمال کیا وہ تھا discounted current replacement cost method یہ کیا ہوتا ہے یوں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آج اتنے سائز کی جتنی بھی اسکوائر فوٹیج ہے اس بلڈنگ کی اگر اس کو آج بنایا جاتا ہے آج کے ریٹ کے حساب سے تو وہ کاسٹ کیا آئے گی اور اس کاسٹ کو پھر وہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں بحوالہ کہ یہ بلڈنگ اتنا عرصے سے قائم ہے لہذا اس کی کاسٹ میں اتنے اس فیکٹر کے ساتھ کوئی خاص فیکٹر ورک آؤٹ کیا جاتا ہے اس فیکٹر سے اس میں کمی کر دی جاتی ہے اور پھر اس کا ویلو نکالا جاتا ہے بہرحال جو ہمارا نوٹ ہے in the notes to the account on the subject of revaluation وہ آگے یہ کہتا ہے کہ ہیڈ دیئر بی نو ری the carrying value of land building have been rupees twenty one million five hundred eighty eight thousand and rupees twenty one million five hundred and three thousand یعنی یہ کہ اگر کوئی ریویلویشن نہ ہوتی لینڈ اینڈ بلڈنگ جو ہے وہ اپنی کاسٹ پہ یہاں پہ اب ہم کاسٹ کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس کیا کاسٹ تھی ان ایسٹس کی لینڈ کی کاسٹ دو کروڑ پندرہ لاکھ اٹھاسی ہزار روپیہ رہتی اور بلڈنگ کی کاسٹ جو ہے دو کروڑ پندرہ لاکھ تین ہزار روپے ہی رہتی ڈسپوزل آف ایسٹ یہ ہم نے بات کی اس کے بارے میں جو تفصیل دینا ہوتی ہے وہ تفصیل یہ کہ گاڑی کا نمبر کیا تھا اس کی کاسٹ کیا تھی اس پہ ڈپریسن کتنی تھی اس کی ریٹرن ڈاؤن ویلو کیا تھی اس کی سیل پروسیڈ یعنی جو ہم نے جتنے قیمت پہ اس کو بیچا یا ٹرانسفر کیا وہ کیا تھی اس پہ پروفٹ ہوا یا لاس ہوا ہم نے اس کو کس طریقے سے یعنی ٹینڈر کیے تھے اس سیل کے لیے یا کیسے اس طریقے کو جو ہے وہ کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا اس گاڑی کو بیچنے کا کیونکہ خاموشی سے یا چپکے سے وہ گاڑی نہیں کسی کو دے سکتے تو اس کا حوالہ وہ طریقہ کار جو اختیار کیا گیا تھا ڈسپوز کرنے کے لیے بیچنے کے لیے گاڑی کو اس کا بھی ذکر ضروری ہے اور پھر کس کو بیچا اس کا نام پتا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی ڈسکلوز کرنا پڑتی ہیں اس کے بعد ہم کیپٹل ورک ان پروگرس کی بات کرتے ہیں کیپٹل ورک ان پروگرس آپ ہم نے جیسے دیکھا کہ سال کے دور سال کے شروع میں پانچ لاکھ روپے تھا سال میں مزید اس پہ دو لاکھ روپے وہ خرچ ہوئے لیکن وہ مکمل ہو چکا تھا لہذا اس سال کے آخر میں جس سال کے ہم یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس میں کیپٹل ورک ان پروگرس کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ سات لاکھ روپیہ کیپٹلائز ہو کے اون ایسٹس کے اندر شو کیا جانا ہے surplus on revaluation of land اس کا بھی نوٹ دیا جائے گا کہ جی لینڈ پہ revaluation surplus one million five hundred thousand تھا surplus on revaluation of building پہ nine hundred and fifty thousand جو کہ ہمارے پاس بیلنس موجود تھے فرسٹ آف جولائی کو سال کے شروع میں less transfer to retained earnings سینتالیس ہزار روپیہ بلڈنگ کے اوپر جو ریویلویشن سرپلس تھا یہ سینتالیس ہزار کیا ہے یہ سینتالیس ہزار وہ ایکسٹرا ڈپریسن ہے جو کہ بلڈنگ کو ری ویلو کرنے کی وجہ سے ارائیز ہو رہی ہے اور باقی جو سر پلس رہ گیا وہ نو لاکھ تین ہزار روپے کا رہ گیا اور یوں revaluation surplus total revaluation surplus زمین پہ جو پندرہ لاکھ روپیہ تھا اور نو لاکھ تین ہزار روپے جو بلڈنگ پہ تھا دونوں کو ایڈ کر کے ہمارے پاس چوبیس لاکھ تین ہزار روپے سرپلس آن ریویلویشن رہ جاتا ہے تو یوں ہم نے آج فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے جتنے بھی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں ڈسکلوجر دینا ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ تمام ڈسکلوجرز جو ہیں یہ آئی ایس ایس میں یعنی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے لازم ہیں ان کا اندراج ہونا ان کا ان کا دکھانا اور اگر ٹریٹمنٹ فکسڈ ایسٹس کا ان پالیسیز کے حوالے سے نہیں تو پھر وہ جو پریزنٹیشن ہے فکسڈ ایسٹس کی وہ ان اکارڈنس ود دی آئی اے نہیں ہوگی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں جو تفصیل اور جو بیان دیا جانا ہے وہ بھی آئی اے کے حوالے سے ہے اور اگر وہ اس طریقے سے نہیں شو کیا جائے گا تو پھر بھی جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ کی آئی اے اکارڈنس ود آئی اے نہیں ہوں گی تو یہ بات یاد رکھیے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں خدا حافظ